قرآن کریم کی یہ آیتیں پچیس میں چھبیسویں چھبیس میں کی پہلی سورت کی چند آیات ہیں خدا بند کریم نے ان آیات میں ایک گروہ کی ایک طبقے کی ایک جماعت کی ایک نو کے لوگوں کی تعریف فرمائی یعنی اندازہ لگاؤ وہ کتنا متبرک گروہ ہوگا جس کی خود خدا تعریف کرے وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کی تعریف آتم الحاکمین اپنے کلام میں فرمائے کتنے مقدروں والے وہ جوان ہوں گے کتنے اللہ کے قریب ہوں گے کیا کیا ان کی سفتیں ہوں گی کیا ان کے عادات و اخلاق ہوں گے کس طرح کی ان کی زندگی ہوگی جس زندگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض لوگ اللہ کے زمین پہ چلتے ہیں بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں اور زمین اللہ سے یہ اجازت مانگتی ہے پروردگار اگر اجازت ہو میں اس کو نگل جاؤں میں نہیں چاہتی کہ اس کے منحوس قدم مجھ پہ پڑتے رہے اجازت ملے میں اس کو لکما بنا کر کے نگل جاؤں اس کو زمین کی طرح میں لے آؤں اور ایک اور ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرمایا کہ جب قوم کے اندر تین چیزیں ہو جائیں جب کسی قوم میں تین عادتیں تین خصلتیں تین برائییں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے وہ کون سی باتیں ہیں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ غنی لوگ مالدار لوگ بخیل ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھے سنا آج آپ دیکھ لیں فالتو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا لیکن کسی بیوہ کے گھر ایک شیر آٹا دینا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ جیت جائے رشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بابا وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ یہ بچہ یتیم ہے اس کا لاد اجڑ گیا اس کا مان اجڑ گیا اس کا ابا رخصت ہو گیا اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھا لے گا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے اللہ پاک یوں فرماتا ہے مجھے اپنی کی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نے کیا ہاتھ پھیرنے والے کے نام امحل میں لکھ دی جاتی ہے مگر ہمارے یہاں دستور نہیں غریب کو مارو اور نیچا کرو اسے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مونچھا غم زیادہ پریشان کھڑا ہے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے کی پڑ گئی آپ نے قریب تشریف لا کر اس سے پوچھا او بچے سارے بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا کیسے کھیلوں ابا نہیں اما نہیں ہر وقت پریشان رہتا ہوں لوگوں کے دروازوں پہ چوکٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنی ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے فرمایا جناب جناب آسا سدی اللہ تعالیٰ سے اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے بڑی دولت دی ہے عید کا دن ہے میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا زدہ کھڑا تھا بڑا پریشان کھڑا تھا اب میں نے اس سے پوچھا عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے اسے نہلا دلہا اس کو نئے کپڑے پہنا معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا یہ عائشہ صدیقہ تیری اماں میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں نلایا دلایا کھلایا پلایا ہنسایا اسے بلایا ساتھ لے کر جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے آج تو چٹی داری والوں کو سمجھ نہیں ہے اگر بالکل کنارے قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں کسی کو حسد نے مارا کسی کو تکبر نے مارا کسی کو دولت کی بیماری نے مارا کسی کو مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان خنجر دردغل کوئی آدمی اپنے بارے میں اطمینان نہ کرے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا آخری وقت ہے خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں اللہ والے کے چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا آخری وقت ہے عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں مرنے کے بعد کسی نے خام میں دیکھا تو پوچھا حضرت جی دنیا دروسری ریف پڑتی ہے مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں یہ آپ ابھی نہیں ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے تو یوں فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں نے دنیا کو پھنسایا دنیا کو ورگلایا دنیا کو بہتایا تو میرے پھندے سے پھنس گیا تیرے علم نے تیری نیکی نے بچا لیا تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہی ہے نہ جانے کیا بنے گی ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں اسی کو مجذوب کہتا ہے کیا معلوم کیا بن جائے گا کس حال میں دم نکلے گا رات کو کیا ہو جائے گا دل کو کیا بن جائے گا فرمایا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل وار ہونے کو ہے اے غافل سبل آیا دشمن کا وار چار نمازیں پڑھی باقی ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے میں نمازی ہوں یہ سارے بے ایمان پھرتے شکان پیدا کرتا ہے یہ ٹیمیں اگر اللہ نام پہ تھوڑی سی کبھی خیرات کر دی تو بہانے بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے ابھی آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں ورنہ ان شاء اللہ فلاں مسجد جو ہے نا یہ ہم نے بنائی تھی بہانے بہانے بتانا اسی لیے مجذوب کہتا ہے گھبرایا نہ کر اور اپنے آپ کو اطمینان نہ دلایا کر کہتا نفس اور سہتا ہے خنجر در بغل وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل چلا شیطان کا خنجر چلا شیطان کا خنجر لگایا اس نے دو لگایا اس نے دو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف وہ شیطان کے بہکائے میں وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کر دے لوگوں کے نزدیک صرف ضلع کرنا گناہ ہے قتل کرنا گناہ ہے چوری کرنا گناہ ہے ڈاکہ مارنا گنا ہے اور چوتھی چیز گنا ہی کوئی حضرت عثمان غنی ذل رحم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک مجلس ہے صحابہ کرام کا دور ہے نبی کا دوہرا دامان مجلس ہے عثمان نورین کی ایک آدمی مجلس میں آ کے بیٹھا حضرت عثمان کی مجلس میں ایک آدمی آ کے بیٹھا تو حضرت عثمان فرماتے ہیں توجہ حضرت عثمان فرماتے ہیں یوں نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیا ہے اسے ذلیل نہیں کیا بلکہ یوں فرمایا لوگوں کو شرم نہیں آتی لوگ آنکھ کا ضلع کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں لوگ آنکھ کا گنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے دور تھا نا صاحب کرام کا فوراً سوچ کی کسی نے کہ نبی کے بعد وہی آنی شروع ہو گئی یعنی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ کوئی آدمی غلط نگاہ ڈال کے آیا اس کی رستے میں نظر کہیں غلط پڑی تھی آنے والے کی آپ کو کیسے پتا چلا یعنی بات کرنے والے کو بھی دیکھو اور پھر سوچ کرنے والے کو بھی دیکھو قدر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی پاک مجلس میں اگر ایک تولا بھی کوئی پہانا لے کر آ جائے تو بدبو تو آ ہی جائے گی نا صحابہ کی پانچ مجلس میں اگر کوئی آنکھ کا ضلع بھی کر کے آیا فرمایا مجلس کے اندر بدبو پھیل گئی تو اللہ والوں کی مجلس ہے اور اللہ والوں کی رفاقت ایک بہت بڑی چیز تھی کبھی لوگ حاصل کیا کرتے تھے اب تو ہر آدمی پیر ہے ہر آدمی لیڈر ہے ہر آدمی چودھری ہے ہر آدمی بڑا بنا ہوا ہے سوچا ہم نے کوئی ہے ہی نہیں اور ان ولیوں کی بھی الگ الگ بچاروں کی رمزیں ہوتی ہیں علماء اکرام نے لکھا ہے حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ دلی میں ہے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں دیکھو میں ذکر خیر کر رہا ہوں نا کئی لوگ تمہیں نکلتے ہوئے ٹانگے والے گھوڑے والے رستے والے کہتے ہیں کاری علی ولیوں کو نہیں مانتا میں یہ ذکر خیر ولیوں ہی کا تو کر رہا ہوں بات صرف اتنی ہے تمہیں اچھی لگے یہ بری لگے میں ننگا کو نہیں مانتا میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی رگ رگ سے نس نس سے خون کے قطرے قطرے سے ہر ادا سے ہر سنت سے ہر طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہو میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے ننگا پھرتا ہو خواجہ باسد اللہ رحمت اللہ علیہ کو نے دیکھا ایک تباہی تندور والا حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا کہ جامع مسجد دلی کے پیڑیوں پہ سیڑھی سے کبھی چڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں کبھی چڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں پریشانی کا عالم تباہی تو ضرور تھا بٹیارہ تو تھا مگر تھا تو دلی کا سمجھ جا کے حضرت کو کوئی پریشانی اور جا کے کہنے لگا کیا بات ہے یار رات کافی گزر گئی آرام فرماؤ کبھی چڑھتے ہو کبھی اترتے ہو پریشانی کیا پریشانی ہے فرمایا چار مہمان ہیں کھانا کھلانا ہے میرے پلے کچھ نہیں اندازہ لگاؤ ابھی ابھی ولی یہ کہہ رہا کہ میرے پلے ڈھیلا دمڑی کچھ نہیں چار مہمان ہیں شرمندہ ہوں ان کو کھانا کھلانے کے لیے وہ کہنے لگا کر کہ یہ کون سی فکر کی بات ہے میں بھی لاتا ہوں وہ کھانا لایا اور حضرت کے مہمانوں کو کھانا کھلایا کھانا کھا لیا فارغ ہو گئے دیکھو ولی کی بات ابھی تو کہتا تھا کہ روٹی نہیں ہے اور ابھی ابھی وہی ولی کہتا ہے بٹیارے کا ہاتھ پکڑ کے مانگتا ہے مانگتا مانگتا ہے اب تیرے جیسا اگر وہاں ہوتا تو کہتا کہ جی کوئی گورنری سرونری دلاؤ اسمبلی کی ممبری دلاؤ تھوڑے علاقے کا ڈھیر سیاح ہو گیا تو آپ کہ کہ جی میں کوئی پر نہ پہلی پرانی تھی گئی ہے ہوں میں کوئی نوی لاوی کا پر نہ ہو منگ لیا ہوا منگے بلّہ رحمت اللہ علیہ بٹیارے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے اس باقی بھی دلی کا تھا نا کہنے لگا حضرت بس اللہ کا دیا سب کچھ بس آپ رہنے میں فرمان نہیں نہیں مانگ کیا مانگتا ہے اس نے کہا حضرت پھر اگر دینے بھی آئے ہو نا اور اگر اتنا ہی دریائے کرم جوش میں ہے اور آپ دینے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں پھر مجھے اپنے جیسا بنا دو اپنے جیسا بنا دو کیا مانگا ہے مجھے اپنے جیسا بنا دو فرمایا نہیں برداشت کر سکے گا تو کہنے لگا پھر پوچھتے کیوں ہو کیا مانگتا ہے جب دینا ہی کچھ نہیں تو پوچھتے کیوں ہو اگر دینے پہ آئے ہو اپنے جیسا بنا دو لکھا ہے کہ خواجہ باقی بلّہ نے اس بٹیارے کو اپنے سینے سے لگا کر کے تھوڑا سا دبایا تھا پکا کر کے روح نکل گئی بٹیارے بلا جو خدا بندی بتدریج آہستہ آہستہ سینے میں آئے تھے ان کا کرنٹ وہ یکدم برداشت کیسے کرتا میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کر سنبھالیں گے اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس بات کو قائم ہوں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے بندہ کچھ نہیں کر سکتا تو میں نے اسی لیے مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل کبھی چار دن بیٹھ کے اللہ اللہ کر لی کسبی پھیر لی تو دوسروں کو یہ تو دنیا کے دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں میں بہت بڑا ولی ہوں میں بہت بڑا ابدال ہوں مجھ سے بڑا تو کوئی کچھ آئی نہیں یہ بہت بڑی مار ہے شیطان کی اسی کو کہتا ہے کہ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل آ لگائے دین و ایمان میں خلل آ لگائے دین و ایمان خلل باز آ باز آ بدامل کچھ تو کسی کو پیداوار ہے کس نے تجھے بنایا کس نے تجھے یہ آنکھیں دی کس نے یہ لب دیے کس نے یہ دل دیا کس نے یہ دماغ دیا کس نے یہ شعور بخشا کس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی اللہ پاک کی ذات فرماتی مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے مجھے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے میرا قہر جوش میں آ جاتا ہے جب پیاری شکل بناؤں میں پیاری صورت بنائی میں نے پیارا ماتھا سونی شکل بنائی میں نے جب میری چوکھٹ کے سوا دوسروں کے دروازے پہ جا کے تو ماتھا رکھتا ہے پر میرا کہاں جوش میں آتا ہے تجھے برباد کر دوں حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں اپنے ساتھیوں مریضوں کے ساتھ چل رہے ہیں چلتے چلتے کہ جیل خانے کے آگے سے گزرے وہاں کسی ڈاکٹر کی لاش لگتی ہوئی تھی ایسی لاش کے جس کے دونوں پیر نہیں دونوں ہاتھ نہیں درجن نہیں ایسی لاش لگتی ہوئی ہے اس کے دونوں پیر بھی نہیں دونوں ہاتھ بھی نہیں بھی نہیں اگر کسی بھی رحمت اللہ علیہ میں جا کر اس لاش کو جس کے پیر ہاتھ نہ تھے گردن نہ تھی بوسا دیا کیوں نہ اسے سارے مرید کہنے لگے حضرت جی یہ کسی ولی کی لاش تو ہے نہیں اتنا سر نظر آتی ہے کسی بدماش کی ہے ہاتھ بھی کٹ گئے پیر بھی کٹ گئے گردن کٹا گیا تھا اگر کسی بھی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو بوسالی سے لیے دیا تو اس نے مجھے ایک سبق دیا اس لاک نے مجھے ایک سبق دیا اور وہ یہ کہ وہ اسلام کا زمانہ تھا کہ اس نے ایک دفعہ چوری کی ایک ہاتھ کٹ گیا پھر چوری کی دوسرا ہاتھ کٹ گیا پھر چوری کی ایک پیر کٹ گیا پھر چوری کی دوسرا پیر کٹ گیا پھر چوری کی گردن کٹا دی اس نے مجھے یہ سبق دیا خود نہیں مجھے چوری سے پیار تھا سارا کچھ کٹا بیٹھا مگر بعد نہ آیا تجھے تیرے رب سے پیار ہے لینا مگر چھوڑنا نہیں بڑی عجیب بات کہی کسی نے کتا منہ دیکھ لیا آئینے میں شیشا دیکھتی ہیں نا عورتیں آج کل نوجوان عورتوں سے بھی زیادہ شیشہ بار بار دیکھتے ہیں کتا منہ دیکھ لیا آئینے میں دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں کیا خوب لگا دل جینے میں کیا خوب لگا دل جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اور لوگوں کبھی تو سوچ لیا کر آج چہرے کی صفائی ہے کپڑے کی صفائی ہے بدن کی صفائی ہے بالوں کی صفائی ہے مگر دل پلی سے بھرا پڑا ہے اس میں صفائی کب آئے گی وہ کون سا وقت ہوگا کہ تیرا دل صرف سے پاک ہوگا بردا سے پاک ہوگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت سے تیرا دل پاک ہوگا اور تجھے شرم نہ آئے گی یا وہ لے کر آتا کے دربار میں تو شفاعت کے لیے جائے گا اللہ والوں نے ان معاملات میں بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں چاہے ان کو لوگوں نے گالیاں دی ان کو مارا ہے مگر پرواہ نہیں کرتے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھا رہے تھے حدیث پاک سبحان اللہ یہ ہمارے جتنے اللہ والے بزرگ اللہ والے عالم گزرے ہیں ساری عمر حدیث پاک پڑھا ان کی زبان مدنی کریم کا فرمان سبحان اللہ ساری رات سارا دن کسی نے پچاس برس کسی نے چالیس برس کسی نے ساٹھ برس کسی نے تیس برس رات دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تو مولانا نوسوی کی کسی نے چگلی کری انگریز گورنمنٹ کی کہ اس نے تمہارے خلاف چھولی بنائی ہے یہ جو اس نے مدرسہ بنایا یہ تمہارے خلاف سازش ہے مسلمان افسر تو یوں ہی دستخط کر دیتا ہے نا اندھا ہو کے کبھی فائل پڑے گا کہ اس میں ہے کیا چاہے خود اس افسر کی پھانسی پہ دستخط کروا لو انگریز پھر ہوشیار تھا انہوں نے کہا اچھا ہم انکوائری کریں گے حضرت مولانا حدیث سے پڑھا رہے تھے طالب علم پڑھ رہے تھے انگریز افسر آیا اور تین چار گھنٹے مولانا قاسم نوتبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا رہا اور بار بار بار بار چہرے کو دیکھتا رہا جا کے رپورٹ دی کافی انگریز نے کہنے لگا میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ نہیں میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ اور منہ نہیں دشمن اعتراف کرتا ہے دشمن اقرار کرتا تھا اللہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے اسٹیشن پہ ریلوے اسٹیشن پہ ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی کے سامنے آئے اور ٹکٹ کلر کو پیسے دیے اس نے ٹکٹ دیا حضرت کو ٹکٹ دے کر پچھلی طرف سے گیٹ ہوتا ہے دوڑ کر آیا اور کے کہنے لگا مولانا ہندو تھا وہ مولانا میں نے آپ کو ریل گاڑی کا ٹکٹ دے دیا آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دیں کلمہ پڑھاؤ مجھے مجھے کلمہ پڑھاؤ حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کہ بھائی تجھے کیا چیز نظر آئی کہنے لگا کہ جی، دیر نہ کرو جب کھڑکی میں سے آپ کی شکل نظر آئی نا جو خدا اتنے حسین اتنی بہترین سورج بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا میں ان اللہ والوں کا غلام ہوں جن کی شکلیں دیکھ کر کافر مسلمان بنتے ہیں اور جن کو تم شاہ صاحب شاہ صاحب کرتے پھرتے ہو کبھی نظر جما کے ذرا تیرا تو دیکھا کرو سبحان اللہ کوئی چیز انشاءاللہ نظر نہیں آئے گی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے کبھی بھی غلط راستہ کسی کو نہیں دکھایا کرتے اور وہ اندر کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اندر کی بیماریوں کا سرتاج الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب جو رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ اتنے جلیل القدر ولی تھے علماء نے یوں لکھا ہے کہ پوری امت میں پوری امت میں سے دو آدمیوں کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی پوری امت میں سے ایک امام بخاری اور ایک مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو تو کیوں نہیں ہم ان لوگوں کی تابے داری کرتے اور کیوں نہیں ہم اپنے حلقے اثر میں ایسے بزرگوں کا طریقہ کار لاتے جو ہمیں سیدھا منزل مقصود تک لے جائے اسی کو کہتا ہے کہ مسلک سنت پہ ایسا لکھتا لا جا بے دھڑک مسل کے سنت پہ ایسا لکھ چلا جا جنت الفرداس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک اب ایک اور آخری بات بڑی عجیب ہے بڑی اچھی ہے دل کے تختی پہ لکھ کے لے جاؤ لڑائی بڑھائی والی بات نہیں لکھ کے لے جاؤ ان شاء اللہ ذمہ دار ہوں رضی اللہ تعالیٰ آپ کی لگتے جگر نبی کی نور نظر حسنین کریمین کی اماں علی مرتدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی فوت ہو گئی وفات پا گئی انتقال فرما گئی جب قبر میں جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو اتارنے لگے حضرت ابو حیرا رضی اللہ تعالی نبی کا دیوانہ یوں قبر پہ کھڑا ہو گیا قبر کی طرح منہ کر کے اندر کو منہ کر کے کہنے لگا قبر تجھے کیا معلوم ہے آج ہم تیرے اندر کس کو رکھ رہے ہیں یہ کالی کملی والے کی لقی جگر ہے یہ نبی کی نور نظر ہے یہ حسنین کریم ہے کی اما ہے علی مرتدا کی گھر والی ہے اور قبر یہ عام جنازہ نہیں عام میت نہیں یہ امام الانبیاء محبوب کبریا کی بیٹی ہے خاتون جنت ہے صحابی نے یوں قبر کو منہ لگا کر آواز دے دی مسلم کی روایت میں ہے کہ قبر میں سے واپسی جواب آیا قبر کے اندر سے جواب آیا اور دیوانے اور پروانے یہ قبر ہے تخت سہلسائی نہیں یہ قبر ہے اوانے صدر نہیں یہ قبر ہے بڑی دنیا کا کوئی ٹھکانا اور مقام نہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹی کس کی ہے اماں کس کی ہے گھر والی کس کی ہے یہاں تو جھولی دیکھی جائے گی اگر امال اچھے ہیں کوئی بھی ہو جنت ملے گی اور اگر امال اچھے نہیں پھر چاہے نو علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو نو علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو کالی کملی والے کا سگا چچا کیوں نہ ہو ابراہیم علیہ السلام کا ابا کیوں نہ ہو آواز آئی برباد کر کے رکھ دیے جائیں گے یہ تو عمل کی جگہ ہے عمل کی یہاں نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ کپڑے کیسے ہیں نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ لباس کیسا ہے نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جھوپڑی سے جنازہ اٹھا ہے یا بنگلے سے نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جنازہ کوٹھی سے نکلا یا جھوپڑی سے نکلا ہے یہاں تو ایمان دیکھا جائے گا یہاں تو امان کی جھولی دیکھی جائے گی ورنہ اور کوئی صورت یہاں پہ نہیں ہے سبھی اختار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے بار بار بڑی پتے کی باتیں لکھی ہیں پند نامے میں فرماتے ہیں کہ خاطر پسر خاطرے کچرے مرن جا اے پسر ورنہ خوردی زخم بھر جانا جگر کسی کے دل پہ ناجائز تیر نہ چلایا کر کسی کو نہ ستایا کر کہ کل تیرے دل کو اچانک تیروں سے گائل نہ کر دیا جائے خوبیات کو بچا اپنی سنبھال اسی کو کہتا کہ روز ابا بتے مردوں مرزوں مردم ببن تا نبینی دست پائے خود ببن کیا یا لوگوں کے گلے سے چگلی سے اپنی زبان کو بند کر تاکہ قیامت کے دن تیرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہ آئے اب یہ ولی نے تو بات کہہ دی مگر آپ کیسے سمجھیں حدیث پاک میں آتا ہے شاہ عبد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لوگوں کو الگ الگ صورتوں میں پیش کیا جائے گا ایک قوم آئے گی ایک جماعت آئے گی لوگ آئیں گے ان کے دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے آئیں گے جیسے مشکل باندھ دیتے قاتلوں کی پیر بھی بندھے ہوئے ہاتھ بھی بندھے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کالی کمری والے وہ کون لوگ ہوں گے جواب ملا کہ یہ چگلی کرنے والے لوگ ہوں گے اور ہم اس کا گناہ نہیں مانتے ہمارے دماغ میں یہ گناہ نہیں ہے اللہ والوں کے نزدیک یہ بہت بڑی چیزیں ہیں اور یہ وہی لوگ ان چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں دوسرا کون کر سکتا ہے اس لیے قرآن کریم نے فرمایا اللہ قالوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے یوں اقرار کر لیا آلو رب اللہ بے شک جو لوگ اقرار کرتے ہیں زبان سے کہتے ہیں رب اللہ رب ہمارا اللہ ہے عزت دینے والا وہی اولاد دینے والا وہی نفا منافع دینے والا وہی کسارا دینے والا وہی فقیر کو تخت شاہی شاہی پہ بٹھا دینے والا وہی اور بادشاہ کو اٹھا کر تخت سے نیچے پھینک دینے والا وہی اور کوئی ہی نہیں مست پھر کچھ بھی بن جائے اس پر جمع رہے اللہ اللہ اللہ امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا زبردست امام مستقی پرہیزگار اللہ والا پوری دنیا گھر کی ماری ایک طرف اور ایک اکیلا امام احمد بن حمبل ایک طرف ایک آدمی بھی ساتھ نہیں اور ایک دو دن کی بات نہیں دو برس تک کوڑے لگے روزانہ ایک آدھ دفعہ نہیں روزانہ سرکوڑے لگتے تھے ایک دن خلق کے قرآن پر بات کی آپ لوگ یہ مسئلہ سمجھ نہیں سکتے چھیڑنا ہی نہیں چاہیے امام کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے اس کا کلام بھی نرالا ہے یہ مخلوق نہیں ہے تین احمد بن حمب رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کے لائے پیروں میں رسے ہاتھوں میں رسے بندھے ہوئے ہیں جلاد نو نو جلاد پوری قوت سے ایک ایک وقت میں درے مارا کرتے تھے نو نو جلاد کوڑا جو لگا فرمایا بسم اللہ دوسرا کوڑا پڑا فرمایا الحمدللہ تیسرا کوڑا لگا فرمایا کلام اللہ غیر مخلوق خبردار اللہ کا کلام مخلوق نہیں جس بات پہ کوڑا لگا تھا وہی اعلان پھر کیا علماء نے لکھا ہے کہ ایک جلاد نے اتنا زور سے کوڑا مارا کہ جو سلوار یا پجامہ تین رکھا تھا اندازہ لگا چمڑے کا کیا بنا ہوگا کمر بند ٹوٹ گیا زر بند ٹوٹ گیا کوڑے کی ضرب سے اگر آپ کی توجہ ہے اور ان حضرات کو کچھ سمجھ سکتے ہو علماء نے لکھا ہے کہ جب کمر بند ٹوٹا زار بند ٹوٹا احمد بن حنبل کے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی الہی تیرے قرآن کی وجہ سے مار کھاؤں تیری عزت کا واسطہ تیرے قرآن کی آبرو ہے یا اللہ ان لوگوں کے سامنے نہ کر میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میرے پیر بندے ہوئے ہیں میں نے چوری نہیں کی میں نے ڈاکہ نہیں مارا میں نے قتل نہیں کیا میں تیرے قرآن کے پیچھے مار کھا رہا ہوں الہی میری آبرو تیرے قرآن کی آبرو تیرے قرآن کی آبرو تیری آبرو علماء نے لکھا ہے کہ وہی ایک ہاتھ نمودار ہوا ایک ہاتھ پیدا ہوا اور سکیچ کے اندر دونوں سیرے دار کمر بند کے پکڑ کر گرا لگا دی وہی ایک ہاتھ پیدا ہوا اور اس ہاتھ نے صرف ہاتھ دکھائی دیا گیا لگا دی احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے دوسرے وقت میں بڑا اصرار مجبور کر کے پوچھا کہ احمد بن حمبل یہ ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے جو ہاتھ آیا تھا کوئی پہچان ہے امام صاحب نے فرمایا ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھا نہ یہ رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو نہ کھڑے کھوٹے کی پہچان ہے نہ برے بھلے کی پہچان ہے لوگوں دنیا کے معاملے میں بڑی آنکھیں کھول کے چلتے ہو دین کے بارے میں اندھے بن کے نہ چلو اصل کرو سمجھو اس لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا ربنا اللہ استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب پالیسی خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون یہی لوگ جنتی ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان کے اعمال کے بدلے ان کو بڑے اچھے اچھے عطا کروں گا یہ تھا ان آیتوں کا حاصل اور ترجمہ جو میں نے ذکر کر دیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ والوں کی مجلی سے نصیب فرمائے اللہ والوں کی باتیں نصیب فرمائے ان کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر گاوانہ الحمد للہ رب العالمی